کے دور میں جبکہ بڑھ گیا پانی حمل پھل جا رہے یا کیا ہم نے تمہیں بیچ چلنے والی کشتی کے تمہیں ہم نے کشتی میں سوار کر دیا حضرت حمل کا خطاب ہمیں ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سوار کیا حالانکہ ہم تو سوار نہیں ہوئے سوار تو ہوئے تھے نو علیہ السلام کی قوم کے لوگ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ ہمارے باپ دادے تھے ان کا سوار ہونا گویا ہمارا سوار ہونا یہ اس طرح نسبت ہوتی ہے او حامی مومن کے اندر پڑھ رہے تھے غلط پر جا یوسف من لو وہاں میں نے بتایا تھا کہ فیل آبا کی نسبت جو ہے وہ فیل ابنا اللہ عبر فیل آبا کی نسبت ابنا کی طرف کی گئی ہے بے شک ہم جب بڑھ گیا پانی سوار کیا ہم نے تمہیں فل جاریت کشتی چلنے والی میں یعنی تمہارے بزرگوں کو کہ مومن تھے یعنی تمہارے بزرگوں کو کہ جو مومن بزرگ تھے ان کو سوار کیا اور باقیوں کو غرق کر دیا اور باقیوں کو غرق کر دیا لینا جا رہا حکمت حمل حکمت سوار کیا تاکہ کریں ہم اس قصے کو بس تمہارے تذکرتن یادگار اور عبرت کا ذریعہ اس قصے کو ہم تمہارے لیے عبرت کا ذریعہ بنائے تب کے کا مانا جہانگار مرادی مانا عبرت کا ذریعہ اور نصیحت اور عبرت کا ذریعہ ایک ہی چیز ہے تگ کریں ہم اس قصے کو واسطے سے تمہارے تگ کے عبرت کا ذریعہ یادگاری نصیحت اور عبرت کا ذریعہ بنائے بتائے اور یاد رکھیں اس قصے کو کان وا یا تم یاد رکھنے والے کان یاد رکھنے والے سمجھا یاد رکھیں اس کو کان یاد رکھنے والے تا جو ہے نا تا یہ واحدہ مونسا کا ہے مظہر معلوم ہے کیا ہے تعیف ہے ہاں، نا تعی تو وہ ان پیچھے لگ رہا ہے نا لینا جا رہا لے تایا وہ ان جو ساتھ لگ رہا ہے اس لیے تا بن دیا یعنی کہ تعی ہے یہ واحدہ مونسا مظہر معلوم ہے اور یاد رکھیں اس کی کو کان یتن یاد رکھنے والے لکھا اوپر محفوظ رکھنے والے یاد رکھنے والے بات معقول کو بات معقول کو وہ کان جو ہر معقول بات کو اپنے ذہن میں جگہ دیتے ہیں اور رکھتے ہیں محفوظ کرتے ہیں سمجھا ہم نے بھی اس کو یادگار اور عبرت بنایا تاکہ وہ کان اس کو محفوظ رکھے فیضان و سور ہے یہ تو سنت تخریف دنیاوی کا ذکر اب اس کے بعد فیضان سے کافی تخریف ہے کس کا ذکر ہے اخروی کا پر جب پھونکا دیا جائے گا سور میں نفقتم واحدتم پھونکا ایک ہی بار یہ نفق اولا مراد ہے کیا مراد ہے والجبال فدکتا دکتم حضا میری طرف دیکھو گے اللہ فرماتے ہیں زمینوں کو اپنی جگہ سے اٹھا لوں گا پہاڑوں کو اپنی جگہ سے اٹھا لوں گا جو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جو لگاؤں گا تو سارے کے سارے ریزا ریزا ہو جائیں سمجھ رہے ہو اور جس طرح دو اینٹیں آپ لے لو دو اینٹیں اٹھا کر ایک دوسرے کے ساتھ زور سے مارو تو دونوں ٹوٹ جاتی ہیں اس طرح ہوگا سو میلا تل اور اٹھا لی جائیں گی زمینیں اور پہاڑ اور سن رہے ہو اٹھا لی جائیں گی زمینیں اور کہاں سے اٹھا لی جائیں گی اپنے حیض سے اپنے حمیرت کے نیچے لکھا ہے اپنے حیض سے انہیں اپنی جگہوں سے اور حیض سے اٹھا لیا جائے گا دکتا دقتوں واحدہ پھر کوٹے جائیں گے دقتوں واحدہ ایک ہی بار دقتوں واحدہ ایک ہی بار کوٹے جائیں گے آپس کے اندر زوردار دھماکہ کر کے ان کو ایک دوسرے سے ٹکرایا جائے گا بس کوٹے جائیں گے وہ دونوں دکا کا تم واحدہ کوٹنا یک بارگی جک بارگی کوٹے جائیں گے پس ریزا ریزا ہو جائیں گے ہے پس ریزا ریزا ہو جائیں گے فیوم دن پس اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی یعنی کیا مت اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی ون اس سماؤ واحد اور پھٹ پڑے گا آسمان نچل کا درمیان سے کہاں سے اور آخر کو سمٹتا جائے گا اور آخر کو سمٹتا جائے گا بس یہ اس دن واحد بالکل کمزور ہوگا آج تو بڑا مضبوط ہے کل پڑا تھا ہر طرح میں فطور کوئی اس میں دراز شگا کچھ بھی نہیں ہے سمجھا لیکن اس دن بڑا کمزور ہوگا اور فرشتے اوپر اس کے کناروں کے چلے جائیں گے اور جو جو درمیان سے کھٹ کر جو جو سمٹتا جائے گا تو فرشتے بھی پیچھے ہٹتے جائیں گے وہ سمجھا جو میں جما ہے یتن اور فرشتے اوپر اس کے کناروں کے ہوں گے اور اٹھائیں گے عرش تیرے رب کو اوپر اپنے اس دن سمانیتن آٹھ آٹھ اٹھائیں گے سامان سے کیا مراد ہے دو کال ہیں سمجھا سی حاشیے پر جب میں نے سکون کہیں لکھا ہے آج فرشتے دو کون ہے ایک کون ہے کہ آٹھ سفے مراد ہے میں نے کہا کہ آٹھ سفے مراد ہے لیکن یہ کال مرجو ہے دوسرا کال ہے کہ آٹھ فرشتے مراد ہیں آج چار فرشتے میں اٹھایا ہوا ہے قیامت کے دن آٹھ فرشتے اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور اس کے روگ کی حیبت ہوگی کہ چار فرشتے اس کو اٹھا نہیں سکیں گے ہاں اور اٹھائیں گے عرش تیرے پروردگار کو اوپر اپنے اس دن سمان یقن آٹھ فرشتے جو میں دن تو رضونا اس دن پیش کیے جاؤ گے تم کس کے سامنے خدا کے سامنے حساب کے لیے کس کے لیے حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے تم نہیں چھپے گی تمہاری کوئی بات نہیں چھپے گی تمہاری کوئی پوشیدہ بات کس سے نہیں چھپے گی خدا سے نہیں چھپے گی اللہ پاک سے تم سے خاصیت کوئی پوشیدہ بات امباون اوتے یا حضرت اب بشارت آ گئی پتہ پر وہ انسان جو دیا گیا نام اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں اللہ مجاللہ میں سید مسرت روحانی درگائے روحانی مصیبت اس کا روح خوش ہوگا بس کہے گا وہ کن کو کہے گا آس پاس والوں کو آس پاس والوں کو کہے گا ہاں آؤ میاں پڑھو تم میرے نام اعمال کو میرے نام اعمال کو پڑھو انی تو بے شک میں نے یقین کیا تھا زنن تو بے مان یقین اور علم ہے زن کے معنی میں نہیں ہے خیال کرنا ورنہ قیامت کے بارے میں زن جو ہے وہ کفر ہے انی زنن تو بے شک میں تو جانتا تھا کہ بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب کو سمجھا تھی میں حساب کو ملنے والا ہوں <coughs> اچھا تھی جی۔ فوا فی عیشت راضیہ چل کا حضرت یہاں جسمانی ہوا ہے ہاں پس وہ بیچ گزران سے ہوگا راضیت جو پسندیدہ ہے گزران جو گزران جو راضیہ کا معنی یہی کرنا ہے پسندیدہ تو سن رہے ہو راضیہ مانا پسندیدہ ہاں پسندیدہ اب مراد اس سے ہے مراد اس کی حاشیے پر لکھی ہے تو وہ دیکھ لو سمجھا سی راضیہ نمبر اول نفع محض جی۔ کیا ہے نمبر اول صرف نفعی نفع نمبر دو خالی الضرر جس میں کوئی نقصان نمبر تین دائمی کبھی ختم نمبر چار مقرون بتام سمجھ رہے ہو تو نفع محض خالی الضرر دائمی مقرون یہ ساری چیزیں رازیا کے اندر ہیں سمجھا اب پس وہ بھی گزران کیا ہوگا راضیت جو پسندیدہ ہے فی جنتن عالیہ یعنی یعنی لکھا ہے یعنی بیچ باغ اونچے اونچے کے اونچے اونچے باغوں میں ہوگا قطوف ہوا جانیا پھل ان کے بالکل قریب ہوں گے میں ان کے چاہوں گے بالکل قریب ہوں گے کس طرح اس قدر جھکے ہوئے کہ ہر حالت میں لے سکیں گے اس قدر جھکے ہوئے کہ ہر حالت میں لے سکیں گے پھل ان کے میر کے بالکل قریب ہوں گے کلو وشرب ہو کلو کا لکھا اکرام لکھا ہے حکم ہوگا اللہ کی طرف سے کھاتے رہو اور پیتے رہو کھاتے رہو امر انشا بنیں ہے کھاتے رہو اور پیتے رہو ہنی ان ہنی ان کا منع ہوتا ہے مزے کے ساتھ یا مبارک سمجھا مبارک بھی لکھ لو مبارک مانا اصل میں ہنی کہتے ہیں کہ وہ چیز جو زبردست لذت والی ہوئے اور وہ چیز جو خواہش کے مطابق ہوئے اور اس کے اندر کسی قسم کا ایزا اور تکلیف نہ ہو سمجھا مبارک کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں برکت والی چیز وہی ہوا کرتی ہے جو جس میں نفع محض ہوئے اور کوئی نقصان نہ ہو مزے کے ساتھ مبارک برکت کیا ہوا بیما اصل تم فل ایام الخالیہ سباب جنت بس اب ان اعمال کے جو آگے بھیج چکے ہو تم اصل تم کا مانا اصل تم کا مانا آگے بھیج چکے ہو تم اصل تم سلف سے منع قرضہ کیا مانا ہوتا ہے قرضہ سلف سے تو قرضہ کیا ہوتا ہے پہلے بندہ دیتا ہے نا جی تو تم نے جو اعمال ہے اپنے آگے بھیج دیے ہیں تم نے قرضہ دے دیا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان اعمال کی جزا دے رہی ہے تو سن رہے ہو پیچھے گزرا ہے نا پاکستان ضور نفم ماں وہ قدمت کے معنی کے اندر ہے بیما اثرت تم بوجہ بس بب ان اعمال کے جو آگے بھیج چکے ہو تم بیچ ایام گزرنے والوں ہوتے گزرے ہوئے دنوں کے اندر جانی دنیا میں یعنی دنیا کے اندر ہاں جی اما من یا تخویف اخروی اب آخرت جداب کا ڈراوا اور اگر وہ انسان جو دیا گیا نام یا مال اپنا بائیں ہاتھ میں جی اللہ بولو ندامت مجرمین چل گئے اور لکھا ہوگا نہایت حسرت سے کہے گا نہایت نہایت حسرت اور افسوس سے کہے گا یا لے تانی اے کاش کہ نہ دیا جاتا میں کتاب یا نام اعمال اپنا مجھے تو نام اعمال ہی نہ ملتا اور نہ جانتا میں کہ حساب یا چاہے حساب میرا مجھے تو یہ پتہ ہی نہ چلتا حضرت یہ کے نیچے ندامت مجرمین لکھا تھا نا اور ساتھ کیا لکھا ہے عذاب روحانی سمجھا سی جی؟ عذاب روحانی کا ذکر ہے اے کاش کے نہ دیا جاتا میں نام اعمال اپنا اور نہ جانتا میں کہ کیا ہے حساب میرا یہاں کتاب یا اور حساب یا کھڑا ہے نا جی؟ اور پیچھے گزرا ہے ہا ام کتاب یا انی زنن تو انی ملاقن حساب یا اور دو لفظ وہ کھڑے تھے اور دو لفظ یہ کتاب یا اور حساب یا سمجھا نا تھی جی؟ کہا کان تلقا انی ماں جا حلانی سلطان یا یہ سلطان یا مال یا کتاب یا حساب یہ یا متکلم کی ہا وقت کا ہے یا متکلم اور ہا وقت کے لیے خیال کرنا یا لہتا نہیں اے کاش کے میں نہ دیا جاتا میں کتاب اپنی نہ میا مال اپنا اور نہ جانتا میں کہ کیا ہے حساب میرا یا اے کاش کے وہ موت اے کاش کے وہ موت سمجھا ہوتی القاض یا فیصلہ کر دینے والی ختم کر دینے والی مجھے ختم کر دیتی ریزا ریزا ہو جاتا اور آج دوبارہ زندہ نہ ہوتا جا لیتا ہا کا ہا میر جو ہے نا نہیں یہ موتا کی طرف جا رہا ہے کس کی طرف مونس کی طرف موتا سمجھا جی بھائی یہ کہاں ذکر تو نہیں ہے موتا کا تو جواب یہ ہے کہ موتا کا اگر یہ ذکر نہیں ہے لیکن مقبل جو ہے اس پر دلالت کر رہا ہے ماقبل والی آیات سے وہ معلوم ہو رہی ہے یہ مرجع جو ہے یہ مرجع لفظی نہیں بلکہ معنوی ہے اے کاش کے وہ موتا اولا وہ ہوتی القاضیہ تھا فیصلہ کر دینے والی یعنی مجھے ختم کر دیتی نیز تو نابود کر دیتی اور بے ست نہ ہوتی اور بے ست نہ ہوتی میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا ماں اب نہ نہیں دفع کیا فائدہ دیا مجھ سے مال لے یا میرے مال میں اور جس مال کی وجہ سے میں مغرور ہو کر انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا رہا تھا اور توحید کو ٹھکرا رہا تھا قبول نہیں کرتا تھا آج اس مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا نہیں دفاع کیا مجھ سے میرے مال نے کوئی نہیں کی حالانکہ اندیخ برباد ہو گئی مجھ سے سلطان یا مرتبہ میرا اور حکومت میری میرا مرتبہ میری حکومت وہ سب کا سب برباد خزو ہو عذاب جسمانی جی، کی پہلے عذاب کون سا تھا روحانی اب عذاب جسمانی ہے اللہ فرمائیں گے حکم دیں گے پکڑو اس بےمان کو سلو ہو بس تو پہناؤ تم اس کو گردن کے اندر چوڑے چوڑے پٹے ڈالو سمجھا کہ جس طرح جانور کے گلے میں پٹا ہوتا ہے زنجیر ڈال کر کھینچ کر اسے جہنم میں پھینکو سلو ہو بس پٹا پہناؤ تم اس کو اس کے بعد جہنم کے اندر داخل کرو تم کو سما فی سلسلہ یہ سما تاخیر بکری کے لیے ہے کیونکہ سلسلہ زنجیر کے اندر اسے پہلے جکڑا جائے گا پھر ڈالا جائے گا سما فی سلسلہ اس کے بعد بیچ زنجیر کے جو زر و من لمبائی اس کی زر و من لمبائی اس کی سب اون ستر گز ہے ستر ہاتھ ہے فصل کو جکڑ دو تم اس کو ستر گز کے لمبے زنجیر کے اندر اس کو جکڑ دو سب اون کا مطلب ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ سب اون اپنے معنی پر محمول ہے باقی وہ زنجیر جو ہوگا وہ ستر ہاتھ لمبا ہوگا کتنی لمبا ہوگا اب سوال یہ کہ ستر ہاتھ لمبے زنجیر کا کیا مقصد ہے نہ کم نہ زیادہ جی نہ ساٹھ نہ پچاس نہ اسی نہ پچاسی نہ پچہتر نہ انہتر ستر جو ہے تو جواب دیا کہ اللہ عالم و حکمت ہی اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے سمجھ رہے ہو ستر سے مراد حقیقی عدد مراد ہے ستر کا اور حکمت ستر کے اندر کیا ہے وہ اللہ خود ہی جانتا ہے ایک قول ہے دوسرا قول دوسرا قول یہ کہ ذکر ہے سب کا ارادہ ہے کثرت اور طول کا ذکر ہے کس کا سب کا اور ارادہ ہے کس کا کثرت اور طول کا ذکر ہے سبعین کا ارادہ یہ ہے کہ وہ لمبا ہوگا بس عربیوں کی عادت ہے کہ وہ سات اور ستر کو کثرت میں استعمال کرتے ہیں سات اور ستر کی عدد کو کہاں استعمال کرتے ہیں پرانے پاک میں پڑھے آگے پڑھو گے انشاءاللہ ان ان تب تک پھر لہم سب عین امر رتن فلنگ جب پھر اللہ ہو اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی معافی مانگے تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا تو یہاں ذکر ستر کا ہے ارادہ کثر کا ہے یہاں بھی ایسے ہے سمجھا نا تھے کہ لمبا زنجیر جو ہوگا یہ مراد سے طول ہے ذکر سب کا ہے اور مراد سب کا عدد نہیں مراد یہ تو وہ لمبا زنجیر ہوگا بس سمجھے یہ بات حضرت جس طرح تم نے دنیا میں دیکھا ہے شاید کہ پانچ پانچ چھ چھ سات سات مجرم جو ہیں وہ پولیس والے ایک زنجیر میں باندھ دیتے ہیں سمجھا نا تھی تو ایک ایک زنجیر کے اندر کئی کئی مجرم اس طرح بندھے پڑے ہوں گے کرو مانا سمو فی سلسلہ کر اس کے بعد بیچ زنجیر کے جو لمبائی اس کی ستر گد ہوگی ستر ہاتھ ہوگی بس جکڑ دو تم اس کو کا نا وجہ عذاب جا رہا ہے پہلی وجہ ہے سمجھا تھی نو نمبر ون بد عقیدہ غلط عقیدے والا تھا بے شک یہ تھا نہیں ایمان لایا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو اللہ عظیم عظمتوں والا ہے اللہ عظمتوں والے پر یہ ایمان نہیں لایا کرتا تھا جو امیروں پر لا جو فد و وحدانیت اللہ و عظمت ہی لا جو وحدانیت اللہ و عظمت ہی وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عظمت کا منکر تھا سن رہے ہو مشرق کے دل کے اندر اللہ کی عظمت کبھی نہیں ہوتی وہ سن رہے ہو مشرق کے دل کے اندر جو ہے وہ پیرو فقیروں کی عظمت ہوتی ہے کس کی عظمت ہوتی ہے اور موہد کے دل کے اندر کس کی عظمت ہوتی ہے اس لیے اللہ نے فرمایا انما آئے دروازے کھول دو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر ہاں تو دکا تھا آگے گیا ولم یخشا اللہ چلا گئے اللہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا فرما دے مولوی کو اس بات کی بڑی ضرورت ہے ولم یکشا ہاں مولوی جو ہوتا ہے نا بیچارہ چودھریوں پر نظر رکھتا ہے اگر یہ مسئلہ بیان کیا تو فلانا چودھری ناراض ہو جائے گا یہ مسئلہ بیان کیا تو فلانا جام خان ناراض ہو جائے گا سمجھا تھی اللہ کہتے ہیں موحد وہ ہوتا ہے جو ولم یکشا وہ اللہ کے سوا اور کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے سمجھا نا سی ہاں صرف خدا سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا والد صاحب رحم اللہ یہاں جب جمعہ پڑھاتے تھے نا تو یہاں یہی کہتے تھے آئندہ جمعہ پہ آؤ یا نہ آؤ مسئلہ سن لو مجھ سے یہ لاک ان کے تقریروں میں چھپے ہوئے ہیں خطبہ جا میں آئندہ جمعہ پہ آؤ نہ آؤ مسئلہ سن لو مجھ سے مجھے مسجد بھرنے کی ضرورت نہیں ایک آدمی ہوگا مبحد ہوگا میرے لیے وہ بہتر ہے یہ لفظ باہر جب جاتے تقریر کرنے کے لیے فرماتے نام میرا عبد الغنی ہے نام لے کر گالیاں دینا لیکن مسئلہ سن لو یہ لفظ ہوتے تھے میرا نام عبد الغنی ہے نام لے کر گالیاں دینا لیکن مسئلہ سن لو مسئلہ یہی ہے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ایک مشرقوں کی بستی تھی وہاں تشریف لے گئے تقریر کرنے کے لیے تقریر شروع کی تو لوگ اٹھنے لگے جانے لگے تو والد صاحب نے فرمایا بلایا کہ ادھر آؤ بابا میں تمہیں سسی پنو کا قصہ سناتا ہوں تمہیں ہمارے یہاں گزرے ہیں سسی پنو عاشق معشوق سمجھا پنو عاشق تھا سسی معشوقہ تھی آؤ تمہیں وہ قصہ سناتا ہوں ہیر رانجھے کا قصہ سناتا ہوں والد صاحب کی آواز تھی بڑی زبردست شروع کر دیا قصہ وہ قصہ شروع کر دیا اور وہ ٹوڑے ہم کہتے ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیا سارے لوگ واپس آ گئے جمع ہو گئے جب سب جمع ہو گئے تو پھر شروع کر دیا لا الہ الا اللہ تو پتا نہیں کتنی دیر تقریر کی پھر کوئی بھی نہ اٹھا وہ مول صاحب بتاتے ہیں کہ میں تقریر کے بعد جا رہا تھا تو وہ لوگ جا رہے تھے واپس لوگ کہنے لگے مولوی تو بڑا اچھا ہے آواز بھی بڑی اچھی ہے پر اس کو مار ہے کہ یہ وہاں بھی ہے مار ہے کہ یہ وہاں بھی ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے ان العظیم یہ بد عقیدہ تھا اللہ عظمتوں والے کا یہ قائل نہیں تھا بے شک یہ تھا نہیں ایمان لاتا تھا اللہ پاک پر جو عظمتوں والا ہے لا جو پر لا جو وحدانیت اللہ عظمت ہی الخاجن اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کا وہ قائل نہیں تھا حضرت پیچھے پڑھ رہے ہو کہ سعادت کے کتنی شعبے ہیں کتنی شعبے ہیں تعظیم الہی اور شفقت عالم خالق اب لا الب باللہ عظیم پر لکھا ہے نہ عظمت خدا اللہ کی عظمت اس کے دل کے اندر نہیں تھی اور ولا یا حلو پر لکھا ہوگا نہ شفقت خلق نہ شفقت خالق کچھ بھی نہیں تھا ولا یا حلو نمبر دوم لکھا ہے یہ سباب عذاب نمبر دوم ہے یہ بد عملی ہے اور نہیں برنگختہ کرتا تھا لوگوں کو اوپر کھلانے مسکین کے مسکین کے کھلانے پر یہ لوگوں کو برنگیختہ نہیں کرتا تھا خود تو نہیں کھلاتا تھا پر لوگوں کو بھی نہیں کہا کرنا نفی شفاعت قہری لکھا ہے جی۔ اور کمرہ عدم ایمان بھی لکھا ہے جی۔ دونوں لگ لکھے ہیں عدم ایمان کا کیا نتیجہ نکلا اور شفا اپنا اس کا شفاعت قہری کی بھی نفی ہے پت نہیں ہے واسطے اس کے آج کے دن ہاں ہونا یہاں پر حمیم کوئی دلی دوست اس کا کوئی دلی جی۔ دوست نہیں ہوگا جو اس کی سفارش کرے نکل گئے باوجہ عدم ایمان کے لیے بابا جا میں تنظیم کو سمجھا دوں اس کے حضرت دو قصور تھے کتنے قصور تھے آدم ایمان اور آدمی حو بلا یا خبرو آدمی حو آدم ایمان کی وجہ سے شفاعت نہیں ہوگی اور آدم حض کی وجہ سے اس کے لیے تو عام نہیں ہوگا اور دنیا میں اس نے دوسروں کو نہیں کھلایا اس لیے آج اس کے لیے بھی کوئی کام نہیں آئے سمجھا سکتے کرو مانا فلح فلاح الجوما بس نہیں ہوگا وقت اس کے آج کے دن جہاں پر حمیم ان کوئی دلی دوست بابجا آدم ایمان سے بلا تو آمن سمرا آدم حض سمرا آدم حض کہ اس نے برنگستہ نہیں کیا لوگوں کو اس کا نتیجہ کیا ہے اور نہیں ہوگا کوئی کام اس کے لیے اللہ من غسلین مگر زخموں کا دھون مگر زخم ہوتا ہے نا جی زخم کو ڈاکٹر دھوتا ہے تو پیپ اور گندا خون نکلتا ہے اس کو غسلین کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے غسلین زخموں کا دھون تو زخم کو دھوتے ہیں جب تو گند نکلتا ہے وہی ہوگا آزن اللہ اور نہ کوئی کام ہوگا مگر زخموں کا دھون لا جا کو نہیں کھائے گا اس کام کو مگر بڑے گنہ گار مگر مطلق گنہ گار نا مگر بڑے گنہگار یعنی مشرق و کافر یعنی مشرق و کافر مشرق و کافر لوگ یہ کھائیں گے کھاتے ان کا یہ اردو میں تھا مانا اب عربی بھی دیکھ لو بہم المشرقون اب کبیر بہم مراد کیا ہے مشرق مراد ہے نہیں کھائیں گے اس کو خاط مگر بڑے گنہگار یعنی مشرق و کافر فلاح ہو اب حضرت کا بیان آ رہا ہے کس کا بیان آ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں تم جو کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہیں ہے جی؟ کیوں اس لیے کہ ان کے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا یہ اپنی طرف سے بنا لیتا ہے فرمایا جس طرح دنیا کے اندر اس میں ہو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں نظر آتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں نظر لیکن تم دونوں چیزوں کو مانتے ہو مبصرات کو بھی مانتے ہو اور غیر مبصرات کو بھی مانتے ہو تو جبری اوپر سے نیچے اترتا ہے وہ آتا بھی ہے وہی بھی دیتا ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آتا تو اس پر بھی تم ایمان لاؤ جس طرح باقی غیر مبصرات پر تمہارا ایمان ہے تو یہ غیر مبصر ہے گو پھر بھی اس پر کیا کرو ایمان لیا دنیا کے اندر چیزیں جو ہیں وہ دو قسم ہیں ایک قسم وہ ہے جو مبصر ہیں جو نظر آتی ہیں ایک قسم وہ ہے جو نظر نہیں آتی ہمارا دونوں پر ایمان ہے جب مبصر غیر مبصر پر تمہارا ایمان ہے تو یہ جبرین علیہ السلام اگرچہ غیر مبصر ہے اس کو بھی مانو کرو مانا فلاح قسم ہو بیان کرتا ہے قسم پر پیچھے کر آیا ہوں آگے بھی آئے گا یہ قسم کی تاکید ہوتی ہے گویا کہ اور چیزوں کی نفی ہوتی ہے اور کچھ نہیں صرف یہ بات ہے پس میں قسم کھاتا ہوں میں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور وہ چیزیں جو نہیں دیکھتے تم ان لقول رسول بے شک یہ کلام پاک یہ قرآن پاک البتہ کلام بات ہے رسول کی وہ رسول جو مکرم اور معذر ہے لقول رسول رسول واسطہ وہی چیز جی، جی۔ واسطہ وہی واسطہ نا واسطہ وہی واسطہ وہی کون ہے حضرت جبریل علیہ السلام کون ہے یہ قول و رسول کریم سے مراد یہی وہ علیہ السلام مراد ہے رسول کریم سے سمجھ رہے ہو پورا ون جو یاد ہے نہیں ہے اور ابتدا کے اندر بڑی تفصیل سے گزر چکا تھا اب وہی باتیں آ رہی ہیں کچھ بے شک یہ قرآن پاک البتہ بات ہے رسول کی وہ جو مکرم اللہ ہے بما شعر اور نہیں ہے یہ قول کسی شاعر کا علی لما تو منون بہت تھوڑا ہے وہ جو تم ایمان لاتے ہو پہلے پھر میں سمجھاتا ہوں ان شاء اللہ بلا بے قول کا ہے نفی کہانت لکھا ہے نہ یہ کہانت اور نہ ہے یہ بات کسی کاہن کی اور جو جنوں سے خبریں لیتا ہے کلی لمبا صدق کروں بہت چھوڑا ہے وہ جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو میرے طرف دیکھو کلی ہم کا مناز کرنا ہے کلی ہم سے کیا مراد ہے کہ تھوڑا ایمان لاتے ہو اور تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو اس میں دو کال ہیں کتنی کال ہیں پہلا کال تو یہ ہے کہ کلیل یہاں ذکر کیا گیا کلیل بے معنی معدوم ہے کلیل بے معنی تمہارے پاس لکھا ہے کلیلن کے نیچے اوپر قلت بے معنی آدم نہیں لکھا ہوا آگمن لکھا ہوا ہے وہ نیچے لکھا ہے ادمن دیکھ رہے ہو ہاں۔ سنو بات مقولہ آپ نے پڑا ہوا ہے کل کلیل کل معدوم ہے کلیل جو وہ معدوم کی طرح ہے یہ مراد ہے جہاں قلت مراد نہیں بلکہ عدم مراد ہے تو تمہارا ایمان نہیں ہے دوسرا قول یہ ہے کہ نہ کلیلن اپنے معنی میں ہے پارا وہ مسئلہ یہ کے اندر کہ مشرقین مکہ توحید فی الخالقیت کے قائل سے نہیں تھے معتقد تھے توحید بھی وجوب الوجود کے بھی موتقد تھے توحید فی تصرف کے اندر آدھے کے موتقد تھے یعنی فی تصرف تصور عمور مواحد تھے اسی طرح نماز کے قائل تھے روزے کے قائل تھے حج و زکوٰۃ کے قائل تھے سیلا رحمی اور پاک دامنی کا قرآن میں ذکر آتا تو اس کو بڑی توجہ سے سنتے تھے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مانا کرتے تھے ان کو کلیلن سے تعبیر کیا گیا ہے کس سے تعبیر کیا گیا ہے ہاں کلیل باتوں کو وہ مانتے تھے لیکن ان کا وہ ماننا جو ہے وہ بیکار ہے ان کا وہ ماننا چاہے بیکار ہے جب تک ایمان کامل مکمل نہ ہوگا اتنے تک انسان نجات حاصل نہیں کر سکتا اب حضرت کلیلن پر کچھ لکھا ہے آپ کے پاس ہاشیہ پر ہاشیہ پر لکھا ہے عربی عبارت ہاشیہ نمبر دو دوسری سطح ہے نمبر میں لکھا ہوا ہے پڑھو پڑھو ہمت کرو دیکھو ہاتھ رکھو انگلی رکھو نا مجھے بھی پتا چلے یہ بڑے چودھری جو بیٹھے ہو تم ہاں ول مانا انم آ منوب اشیا آج جتی رہتے ہیں بل مانا ہوں یقینت انہوں نے چند تھوڑی سی چیزوں پر ایمان لایا بتا اور انہوں نے نصیحت حاصل کی اس کو یاد کیا مما مماب ہند نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے آئے وہ کیا چیزیں تھیں من الخیر و بسے بل آساس یہ چیزیں تھیں لیکن فلم تغن عنہم شیا ان اس ایمان نے ان چیزوں پر ایمان نے ان سے کوئی چیز دفاع نہیں کی یعنی کوئی فائدہ نہ ہوا جلال کا حوالہ ہے ہے بات سمجھ کلیل ان کے کتنی معنی ہو گئے ایک کلیل بے معنی آدم اور دوسرا کلیل اپنے معنی میں ہے وہ یہ چیزیں مراد ہیں لیکن ان چیزوں کا ایمان جب بے فائدہ ہے مانا کرو کلیل اما تو بہت تھوڑا ہے وہ جو تم ایمان لاتے ہو سمجھا کہیں اور نہ ہے یہ قول کسی کا تنزیل شبوں کا جواب ہے چاہے ابھی جو ہے نا ان قول و رسول کریم یہ بات ہے رسول کریم کی تو معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام نہیں جبریل کا کلام ہے شبہ ہوتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ تو اللہ نے جواب دیا کہ ماما جبریل تو صرف واسطہ ہے اصل تو یہ کلام کس کا ہے اللہ کا جبریل لے آیا ہے جبریل صرف واسطہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ایک لکھا ہے آپ کے پاس دفاع شبو جو قول رسول پر ہوتا تھا لکھ لیا نہیں اچھا اور حضرت تنزیل کے نیچے بل کے لکھا ہوا لکھا ہوا ہے اب تو ہاں ہے نہ یہ قول ہے شاعر کا اور نہ یہ قول ہے کس کاہن کا بلکہ یہ تو اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف کی طرف سے اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے بس بلو کرو اب لکھا ہے دلیل عقلی بر حقانیت قرآن دلیل عقلی بر حقانیت قرآن اور اگر یہ بنا لی ہوتی اس پیغمبر نے اوپر ہمارے باغل اقاویل کچھ باتیں باغل اقاویل کچھ یہ جو کہتے ہیں نا قرآن مفترا ہے پیغمبر نے بنایا ہے تقبل کا من ہوتا ہے اپنی طرف سے بنانا سمجھا اور اگر بنا لی ہوتی اس پیغمبر نے ہمارے اوپر کچھ باتیں کچھ سمجھ آ رہا ہے ہاں یہ اقابیل ہے نا اقابیل یہ جمع جمع ہے حضرت یہ جمع ہے اقوال کی اور اقوال جمع ہے کس کی اور کی وہ سمجھ رہے ہو ہاں، جس طرح بیت کی جمع ابیات ہے اور ابیا کی جمع ابابیت ہے اس طرح ہے یہ بھی تقبلا لینا اور اگر بنا لی ہوتی ہیں پیغمبر نے اوپر ہمارے کچھ باتیں بل جمی تر ترجمہ کر لو پھر میں سمجھاتا ہوں البتہ پکڑتے ہم اس کو دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کے بعد البتہ کاٹ دیتے ہم اس سے رگ گردن کی سمجھا ہم اس کو مار دیتے اور ختم کر دیتے ہم طرف دیکھو یمین جو ہے نا یمین یہ یمین آخذ کا مراد نہیں بلکہ ماخوذ کا مراد ہے کیا کرو لفظ سمجھ لے پر میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ یمین آخر کا مراد نہیں بلکہ ماخوذ کا مراد ہے میری طرف دیکھو جلاد جو ہوتا ہے نا جلاد کیا کہہ رہا ہوں جلاد کے دائیں ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اس کا جو یسار ہے بائیں ہاتھ ہے بائیں ہاتھ کے ساتھ مجرم کا زمین پکڑتا ہے جلاد کا کیا ہوتا ہے یسار اور مجرم کا کیا ہوتا ہے زمین بائیں ہاتھ کے ساتھ جلاد جو ہے وہ مجرم کا دائیں ہاتھ پکڑ کر یوں تلوار مارتا ہے کچھ سمجھ آیا ہے پکڑنے والے کا کیا ہوتا ہے بایاں یسار اور ماخوذ کا کیا ہوتا ہے زمین البتہ پکڑتے ہم اس کو دائیں ہاتھ سے سمجھا یعنی اس کا دائیں ہاتھ ہم پکڑ لیتے اس کے بعد البتہ کاٹ دیتے ہم اس سے رگ گردن کی گردن اڑا دیتے یہ رگیں کٹ جاتی مر جاتا یہ لپتان آ نیچے لگا یعنی مار دیتے عمارت نفسن یا یا نفسن سمجھا کہ مار یا تو جان ختم کر دیتے اور جہاں مارنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی دلائل اور اس کی بات جو ہے وہ ختم کر دیتے میرے طرف دیکھو یہاں سوال ہے مرزائی غلام احمد قادیانی علیہ اللہ نے الدین نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر پیغمبر نے میرے اوپر کوئی جھوٹھی باتیں بنائی ہوتی تو میں اس کو پکڑتا اور اس کو ختم کر دیتا اور مجھے اللہ نے ختم نہیں کیا معلوم ہوا میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں کیونکہ قانون ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں جھوٹا پیغمبر ہوتا اگر اللہ نے مجھے پیغمبری نہ دی ہوتی تو اللہ مجھے کبھی کا ختم کر دیتا کیونکہ اللہ نے قانون بیان کر دیا ہے تو سمجھا ہے جواب کر رہا ہوں علماء نے جو جواب دیا ہے کہ یہ قانون سچے پیغمبر کے بارے میں ہے سمجھو بڑی قیمتی بات ہے یہ قانون کس کے بارے میں ہے کیونکہ جو پیغمبر اللہ کا واقعی پیغمبر ہوتا ہے سچا پیغمبر ہوتا ہے اللہ اس کے ہاتھ پر معجزات کو ظاہر فرماتا ہے جی اور سب کچھ ہوتا ہے وہ اگر جھوٹ بولے گا تو ظاہر لوگ فوراً قبول کریں گے نہیں کریں گے اور تلبیس پیدا ہو جائے گی تو فوراً میں اس کو ختم کر دے گا کچھ سمجھ آیا جو جھوٹا پیغمبر ہوتا ہے اس کے لیے تو اتدراج ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جھوٹے پیغمبر کے لیے کیا ہوا کرتا ہے استدراج اور مہلت ہوا کرتی ہے سمجھا سچا پیغمبر اگر کوئی بات غلط کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اپنی طرف سے تو فوراً اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں بس یہ مانا ہے من اللہ اللہ تعالی جب ہم اس کی رگ کاٹتے تو بس نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک اس سے روکنے والا ہمیں کوئی روکتا بھی نہ حاج دین جو ہے یہ صفت ہے احادن کی من احادن ہو حاج دین ہے ہے محفوظ ہے رحجے کہ احادن واحد ہے اور حاج دین جمع ہے تو جواب اس کا یہ کہ احد جو ہے یہ عام ہے نا ساری دنیا کو شامل ہے لفظ مفرد ہے مانن چاہے چاہے یہ اسم جمع ہے جس طرح لفظ قوم ہے جمع ہے یہ لفظ مفرد کا معنی جمع والا یہ بھی ایسے ہے پس نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک اس سے روکنے والا وہ ان ہو کن صفت کمالیہ اضافیہ صفت کمالیہ قرآن کا کمال بیان ہو رہا ہے لیکن اضافی صفت ہے دوسروں کے متعلق ہے اور بے شک یہ قرآن پاک لط البتہ بہت بڑی نصیحت کی چیز ہے بہت بڑی نصیحت کی چیز ہے لل متفین مستفی دین القرآن یعنی لیکن استفادہ کون کریں گے وہ لوگ جو متفین ہیں ڈرنے والے جن کے دلوں کے اندر ڈر ہے جو منیب مزاج ہے جدیوں کے لیے یہ ہدایت کا باعث نہیں بنتا بے شک یہ قرآن پاک البتہ بہت بڑی تذکرہ اور نصیحت کی چیز ہے وقت متقین کے سمجھا ڈرنے والوں کے محرومی محرومین انل قرآن جی، کا اور بے شک ہم البتہ جانتے ہیں کہ بے شک بعض تمہارے مقدبین بھی جٹلانے والے ہیں تم میں سے بادے لوگ جو جٹلانے والے ہمیں معلوم ہے لیکن ان خمر تقدیب جی، سڑک ہے نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ سوائے حسرت کی اور کچھ نہیں قیامت جب آئے گی افسوس کریں گے ہائے افسوس کہ ہم قرآن کو مان لیتے لیکن اس وقت حسرت کرنا جو ہے وہ بالکل بےکار وہ ان ہو اور بے شک یہ قرآن پاک سمجھا لا حسرت البتہ سباب حسرت ہوگا لا حسرت کا مانا سباب حسرت ہوگا اوپر کافی کے کفر کرنے والوں پر حسرت کا باعث ہوگا سمجھا سی بین بو صفت کمالیہ ذاتیہ صفت کمالیہ ذاتیہ ذاتی صفت اور بے شک یہ قرآن پاک البتہ لائق ہے یقین کے حق کو یقین کا مانا بس یہ مانا بہتر ہے البتہ لائق ہے یقین کے یہ یقین کرنے کے قابل کتاب ہے میں رب کل عظیم دوسرا معنی جو آپ کے پاس شاید لکھا ہو اور بے شک یہ قرآن پاک البتہ حق ثابت مل یقین ہے حق کو یقین کا مانا لکھا ہوا ہاں، حق القین کا مانا ہے حق جو ثابت مل یقین ہے لحق القین لحق ہے ثابت بل یقین ہے ثابت ثابت مل یقین لکھ لیا پہلا معنی چاہے لائق ہے یقین دوسرا مانا چاہے حق ثابت مل یقین سب رب اللہ عظیم دعوی صورت ہے خلاصہ ہے بس پاکیاں بیان کرتا رہ تو ساتھ نام پاک اپنے پرور کے العظیم جو بڑی عظمتوں والا ہے عظمتوں والا رب ہے تو اسی کی پاکیاں بیان کرتا رہے اسی کو برکات دہندہ سمجھ اور اسی کی تعریف کرتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فعل فائل بعذاب واقع حضرت رب مقبل کے ساتھ میں نے عرض کر دیا کہ اس صورت کے اندر زجر ہے توحید برکتی کے نہ ماننے والوں پر کہ دیکھو بجائے ماننے پہ الٹا عذاب کا مطالبہ ہے کس کا مطالبہ ہے عذاب حضرت نادر ابن حارث ایک کافر تھا سمجھا سی اس نے یہ دعا کی تھی جس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا پورے توبہ کے اندر اللہ انکان حاضا حق کا میں نے اس بےمان نے یہ کہا تھا یا اللہ اگر یہ قرآن حق کا ہے اور ہم نہیں مانتے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کا کس کی پتھروں کی پتھروں کی بارش کا ہمارا سمجھو اللہ نے فرمایا دیکھو مانگنے والے نے کیا مانگا ہے کیا مانگا ہے عذاب مانگا ہے کیا مانگا ہے عذاب اور خدا سے تو رحمت مانگی جاتی ہے عذاب تو نہیں مانگا جاتا یہ کیسے ظالم عنادی اور ضدی لوگ ہیں بجائے ماننے کے الٹا مانگ رہے اور مانگ بھی کیا رہے عذاب یہ کون سی اچھی چیز مانگ رہے ہیں علم بے عذاب خیال کرو یہ زجر لکھا ہے جی، جی۔ یہ زجر ہے مانگا ہے ایک مانگنے والے نے کیوں مانگا ہے براہ عناد جی، کیا لکھا ہے براہ عناد عناد کے طور پر زد کے طور پر مانگا ہے کیا مانگا ہے بے عذاب عذاب کو کیا مانگا ہے عذاب کو اور عذاب بھی کیسا واقع جو ضرور واقع ہونے والا ہے جو ہاں جو واقع ہونے والا ہے وہ عذاب اس نے مانگ لیا لل کافرین مستحقین عذاب طرح مستحقین عذاب بس کافرین کے کفر کرنے والوں کے عذاب مانگا کفر کرنے والوں کے لیے لہ نفی شفاعت پہریا کیا ہے نہیں بات تو نہیں یہ بات تو عذاب کے کوئی دفع کرنے والا کوئی دفع کرنے والا بھی نہیں آئے یہ من اللہ ہے نا من اللہ ہے یہ واقع کے متعلق ہے اس کے متعلق ہے ہاں جو واقع ہونے والا ہے اللہ کی طرف سے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے دل معارج خیال کرو توجہ ہے نہیں آئے ہاں دل معارج جو عظمت منزل طریقہ ہے لکھا ہوا لکھ لو عظمت منزل عظمت منزل لکھ لیا ہے عظمت منزل وہ عذاب نازل کرنے والی ذات پاک کون ہے ذل معارج جو صاحب ہے سیڑھیوں کا سمجھا اللہ پاک وہ اللہ جو صاحب ہے کیا مطلب ہے سیڑھیوں کا نیچے کا یعنی آسمان یعنی آسمان آسمانوں والا اللہ پاک سمجھا اس سے مانگا ہے اچھا سی تارو جل ملا ایک چڑھتے ہیں فرشتے اور جبریل علیہ السلام طرف اس کے فی یوم بلکہ زمانے آزاد جی یعنی بیچ اس وقت کے جو ہوگی لمبائی اس کی پچاس ہزار سال سمجھا تھی اچھا تھی دو باتیں سمجھ ہیں کتنی باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تارج الملائکہ کا تو روح علیہ فی یومن کان مقدار ہو خمسین صنعت اس سے کیا مراد ہے سمجھ رہے ہو پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے دوسری بات مہربانی کر کے پارا میرے خیال اکیس ہے الف لام سجدہ کھولو الف سجدہ پارہ اکیس میں ہے نا احزاب سے پہلے آیت نمبر پانچ ہے چار کے بعد جو دبر الامر من السماء الى الارض ثم يارجو الیه فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون ہاں جی الف لام سجدہ اس سے ابتدا کھولو آیت نمبر پانچ کے بعد پانچ چار کے بعد جی ابھی تک اس کو نہیں ملا سستا نمبر بتاؤ بھائی پنج سد ہفتہ ہو شش ہفتہ شش ہاں جی آپ کان مقدار ہو اشکال یہ ہے کہ جہاں مقدار ہزار سال بتائی گئی اور جہاں ہم سبق پڑھ رہے ہیں وہاں مقدار کیا بتائی گئی ہے پچاس ہزار سال یہ تو تعارف ہو گیا کیا ہو گیا اب کتنی باتیں سمجھنی ہیں دو ایک بات تو سمجھنی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے دوسری بات سمجھنی ہے کہ کا دفعیہ کیا ہے بات سمجھیے اب ذرا سمجھ لو مجھ سے بات ہے پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ محمول ہے دنیا پر کس پر محمول ہے دونوں ایسے دنیا پر محمول ہے علیہ سجدہ والی آیت بھی اور یہ اپنا جو آیت پڑھ رہے ہیں یہ بھی کس پر محمول ہے دنیا پر دنیا کے اندر ملائکہ جب سفر کرتے ہیں تو ان کا سفر جو ہے وہ ایک ہزار سال یا پچاس ہزار سال کا ہے ایک ہزار سال یا کچھ سمجھ آیا ہے آیت کا مطلب آج کر رہا ہوں کہ وہاں الفلام سدہ والی آیت ہوئے یا یہ معارج والی آیت ہوئے دونوں جگہوں پر یہ آیتیں جو ہیں وہ یہ کس پر محمول ہیں دنیا پر محمول ہیں اور دنیا کے اندر ملائکہ جو سفر کرتے ہیں وہ اوپر آتے جاتے ہیں آسمان اور زمین کا سفر یہ سفر مراد ہے سمجھا پچاس ہزار سال اور ایک ہزار سال کا مطلب سمجھا دیا اب رہا تعارف کہ جہاں پچاس ہزار ہے وہاں ایک ہزار ہے سن لو جواب غور کر کے جواب یہ ہے کہ یہ زمین دنیا والی ہے کون سی زمین دنیا والی زمین سے لے کر دنیا والے آسمان تک یہ فاصلہ ہے ہزار سال کا کتنا فاصلہ ہے اور سب سے نیچے جو زمین ہے ساتویں زمین نیچے کل ایک مسئلہ رہ گیا ہے کل میں نے کہا تھا آخر میں عرض کروں گا آپ حضرات بھی کہتے چلو جان چھوٹی ماشاء اللہ ہاں؟ یاد نہیں دلایا تم نے او الارض مسئلہ ہونا پر مسئلہ عرض کرنا تھا جیسے یعنی آخر سبق میں تم نے بھی کہا چھٹی چھٹی چھٹی اچھا ساتویں زمین جو ہے سب سے نیچے والی زمین وہاں سے لے کر یہ ساتوں زمین ہے پھر یہ آسمان زمین کے درمیان پھر ساتوں آسمان نچلی زمین سے لے کر ساتویں آسمان کے اوپر تک یہ ہے پچاس ہزار سال بات سمجھ ہے کیا کہہ رہا ہوں یہ دنیا والی زمین سے لے کر دنیا والے آسمان تک یہ فاصلہ کتنی کا ہے ایک ہزار سال جس کا ذکر الف لامین سجدہ کے اندر آیا ہے اور نچلی نچلی زمین سے لے کر اوپر اوپر والے آسمان تک یعنی ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اور یہ درمیان والا جگ یہ سارا ملا کر یہ کتنا ہے پچاس ہزار سال کا فاصلہ ہے کوئی آدمی اگر چلے گا تو اس کو پچاس ہزار سال بات سمجھ آ گئی مطلب بھی سمجھ آ گیا تعارف کا دفعہ بھی آ گیا دوسرا مطلب سنو یہاں قیامت مراد ہے کیا مراد ہے قیامت مراد ہے قیامت کا دن یہاں مراد ہے کہ فرشتے بھی چڑھیں گے اور وغیرہ وہاں بھی کیا مراد ہے قیامت کا دن علیہ سیدہ میں بھی کیا مراد ہے قیامت کا دن اور یہاں بھی کیا مراد ہے قیامت کا دن مراد ہے اب سوال ہوگا اس کے تعارف جو ہے ہزار اور پچاس ہزار جواب جواب اس کا یہ ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ بعض لوگوں کے لیے اتنا لمبا محسوس ہوگا کہ پچاس ہزار سال گزر گئے بعض لوگوں کو اتنا لمبا معلوم ہوگا کہ بیس ہزار سال گزر گئے بعض لوگوں کو اتنا لمبا معلوم ہوگا کہ ایک ہزار سال گزر گیا بعض لوگوں کو نماز پڑھنے جتنی دیر معلوم ہوگا سمجھ رہے ہو <clears throat> اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنائے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے قدرتی بات ہے حضرت یہ اصول ہے کہ مصیبت کا وقت لمبا معلوم ہوتا ہے بیمار آدمی جو ہے نا اس کو رات لمبی لگتی ہے سمجھا مغموم آدمی ہے اس کو بھی رات لمبی لگتی ہے اور جو خوش بندہ ہوگئے اس کو وقت جلدی اس کا گزر جاتا ہے سمجھا نا سر جی؟ تو چونکہ مومنین وہاں خوش ہوں گے ان کے لیے یہ وقت اس طرح گزرے گا جس طرح کہ ایک نماز کا وقت گزرا ہے اور کفار چونکہ وہاں مغموم ہوں گے اس لیے کفار کے لیے جو ہے یہ وقت پچاس ہزار سال کا بعضوں کے لیے بیس ہزار سال کا بعضوں کے لیے ایک ہزار سال کا مختلف جو ہے وہ لوگوں کو مختلف مدت معلوم ہو بات سمجھے دوسرا دوسری توجہ کیا ہے کہ یہ آیت دونوں کس کے بارے میں ہے قیامت کے بارے میں باقی رہا ہزار سال یا پچاس ہزار کا جو تعارف ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر ایک لمحہ گزرتا ہے اور خوش آدمی کے لیے جلدی گزرتا ہے مغموم کے لیے دیر سے گزرتا ہے قیامت کے دن کافروں کے لیے مغموم لوگوں کے لیے دیر سے گزرے گا مومنین کے لیے جلدی گزرے گا بات سمجھے اب ذرا خیال کر کے اب مانا کرو میں دونوں توجہ کے مطابق مانا کرتا ہوں پہلی توجہ میں نے کیا کی ہے دنیا میں اب دنیا کا جب مانا کریں گے تو فی یومن کیا کہہ رہا ہوں فی یومن جو ہے یہ متعلق ہے تاروجو کے اس کے متعلق ہے اور یوم سے مراد یوم نہیں دن نہیں بلکہ وقت ہے کیا مراد ہے اگلے دن سمجھایا ہوں یوم آخر پر اب کیا مانا ہوگا تاروج ملائے کا چڑھتے ہیں حال والا مانا کریں گے کون سا مانا کریں گے حال والا چڑھتے ہیں ملائے اور جبری علیہ السلام طرف اس اللہ پاک کے فی یومن بیچ وقت کے بیچ یومن وقت بیچ وقت کے جو ہے لمبائی اس کی پچاس ہزار سال اس کی لمبائی کتنی ہے پچاس ہزار سال ہے چڑھتے ہیں اب اب چڑھتے ہیں کیونکہ یہ دنیا پر معمول ہے اب چڑھتے ہیں طرف اس فرشتے اور جبریل علیہ السلام طرف اس اللہ پاک کے فی یومن کا مانا بیچ وقت کے جو ہے لمبائی اس کی پچاس ہزار سال سمجھ بات اچھا اور دوسری توجہ چاہے تھے یہ کس کے متعلق ہے قیامت کے متعلق قیامت کے متعلق جب کرو گے تو فی یوم جار میں ضرور واقع ان کے متعلق ہوگا کس کے متعلق ہوگا سال سائل صالابن واقع فی یومن واقع فی یومن وہ عذاب جو واقع ہونے والا ہے فی یومن اس دن میں اب یوم کا مانا یوم کریں گے ہوگا تو وہاں بھی وقت اگلے دن سمجھایا ہوں یوم آخر گھر مدن تم کر سکتے ہو مراد وقت لینا واقع ہوگا بیچ اس دن کے جو ہوگی لمبائی اس کی پچاس ہزار سال سمجھ آ گیا ہے اب کرو مانا فصبر صبرن جمیلا یہ تسلی ہے چاہے حضرت یہ تھا <clears throat> کے متعلق ہے کس کے متعلق ہے انہوں نے جب پوچھا نا عذاب کے متعلق عذاب کب ہے یہ یہ ان کا سوال اور اللہ سے عذاب مانگنا بطور استحجہ تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ بطور استحجار کے اللہ نے فرمایا تھا ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ فرماؤ خبر کرو فصبر صبر جمیلا پر صبر فرماؤ آپ صبر بڑا اچھا جمیلا کے نیچے لکھا جس میں شکایت کا نام نہ ہو جس میں شکایت کا نام نہ ہو ان ہم جرو نہ ہو بے شک یہ لوگ دیکھتے ہیں اس کو بعید از رکوع بعید از کیوں بوجہ اعتقاد نفی کے باوجہ چونکہ کیونکہ ان کا کا نفی میں ہے نا کہ کیا مت نہیں ہے اس لیے وہ اس کو دور سمجھتے ہیں یعنی واقع نہیں ہوگا اور دیکھتے ہیں ہم اس کو قریباً قریب لوگوں کو بالکل قریب ہے یوم بس اول طریقہ ہے جس دن کے ہو جائے گا آسمان مثل تانبے پگھلے ہوئے تھے المحل کے معنی دو بتایا ہوجا ہے جی۔ پیچھے کتنی معنی تھے جہاں تشریح سرخی میں ہے جس طرح تانبا پگھلا ہوا ہو سرخ لال ہوتا ہے آسمان بھی سرخ ہو جائے گا پیچھے پڑا ہے سکانت وردکن دیہان اللہ کی حیبت اور اللہ کے غصے کی وجہ سے وہ سرخ ہو جائے گا آسمان جس دن کے ہو جائے گا آسمان سرخ مثل تانبے پگلے ہوئے تھے وہ تکون الجیبال بس اور ہو جائیں گے پہاڑ کل اہن مثل اون دھنی ہوئی گے اور جس طرح اون دھنی ہوئی ہوتی ہے اڑ رہی ہوتی ہے اس طرح اڑ رہے ہوں گے بلا جس الحمیمن حمیما تیسری بس اور نہیں پوچھے گا کوئی دوست کسی دوست سے کوئی دوست کسی دوست سے خبر بھی نہیں لے گا جو بس فارو دکھائے جائیں گے ان کو جی، جو بچتا رہا ہم ہاں دیکھ رہے ہوں گے وہ دوست جا رہا ہے وہ دوست جا رہا ہے وہ دوست جا رہا ہے لیکن پوچھیں گے نہیں میرے حال ہی نہیں پوچھیں گے حضرت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوست کو حال احوال سناتا ہے وہ دوست بیچارہ کر کچھ نہیں سکتا لیکن باہر اتنا ہوتا ہے کہ یہ اپنے حال سنا سنا کر اپنے دل کی بھڑاس کو نکال لیتا ہے غم تو ہلکا کر لیتا ہے اللہ فرماتے ہیں کوئی دوست ایسا نہیں ہوگا جو غم ہلکا کرے جو بس سرون ہو دکھائے جائیں گے ان کو مجرم ہو وصف نمبر چار دوست رکھے گا مجرم لو یفتدی کہ اگر جان چھڑواوے عذاب اس دن سے بے بنی ہے ساتھ اپنے بیٹوں کے اور اپنی بیوی کے اور اپنے بھائی اور اپنے کمبے قبیلے کے اللہ کی تو ہے وہ جو جگہ دیتا ہے اس کو منفیل ارض جمیا اور وہ تمام وہ لوگ جو زمین کے اندر ہیں سارے کے سارے اپنے بھائی بیوی کنبا قبیلہ ساری دنیا دے دے ہوئے سمجھا سم جی ہے اس کے بعد نجات دے دے ہوئے وہ افتدا وہ اس انسان کو اس مجرم کو سمجھا تھی جن جی ہے نا جن جی ہے جرم جی کا ہوا درو مستقل جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے وہ جا رہا ہے سے جو ابتدا سمجھا جاتا ہے کیا سمجھا جاتا ہے ابتدا کیا مذکر ہے اس کے نا اس لیے مذکر کا مل جائے گا اس کے بعد نجات دے دے میں وہ فدیا لینا ہی اس مجرم کو کل ہرگز ایسا نہیں ہوگا ہر گز کوئی خلاسی نہیں ہوگی سمجھا تھی ہر نہ خلاسی ہوگی انہا لگا شدت نار چل کا ہے نار بے شک وہ آگ جو ہے وہ تو لگا ایک شولہ ہے چاہے ایک شولہ ہے نزا تل شوا وہ تو کھینچ لینے والی ہے کلیجے کو کلیجا کھینچ لے گی بندے کا حضرت لگا جو ہے نا ان ہا ہے نا ہا ہا جو ہے ان کا اسم ہے لذا اس کی پہلی خبر ہے نزا اس کی چاہے دوسری خبر ہے بے شک وہ آگ لگا ایک شولہ ہے نزا شوا کھینچ لینے والی ہے کلیجے کو سمجھا ہاں پہلی تو جی ہزار سال کیسے حالت جبریل نے کہا آپ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس آ جاتا ہوں میں نے ارد کر دیا ہے تو میں نے غور نہیں کیا کہ کوئی بندہ اگر سفر کرے تو پچاس ہزار لگے گا کہا ہے میں فاصلہ اتنی ہے دیکھو جی مثال کے طور پر یہاں سے کراچی ہے یار سمجھا نا سر جی؟ کراچی کا سفر کتنا دور کا ہے لیکن اب آدمی جہاز میں بیٹھتا ہے تو چالیس منٹ میں کراچی پہنچتا ہے اسباب بن گئے نا جی لیکن جس کے پاس جہاز نہیں ہے وہ کیسے پہنچے گا اس کو تو لگیں گے نا کوئی آٹھ دن سمجھا نا سر جی؟ فاصلہ اتنی ہے اب کبھی سواری بن گئی تو فاصلہ جلدی طے ہو گیا سواری کم بنی تو فاصلہ کم گاڑی پر بیٹھو تو آٹھ نو گھنٹے لگیں گے جہاز پر بیٹھو تو ڈیڑھ گھنٹہ چالیس منٹ لگے گا اور پہنچ جاؤ گے فاصلہ بتایا جاتا ہے اب جہاز کے بن جانے کے بعد یہ نہیں کہ کراچی کا فاصلہ کم ہو گیا ہے فاصلہ تو اتنی ہے جتنی تھا پہلے وہ اتنی ہے یہ اگر سواری اچھی مل گئی تو جلدی پہنچ گئے فاصلہ اتنی ہے باقی یہ کہ جبریل کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر میں پہنچ جاتا دیر ہی نہیں کرتا تو سمجھ آیا ہے ہاں فاصلہ کم نہیں ہوا کرو مناب لگا شک یہ آگ جو ہے لگا شولہ ہے نگا تلش کھینچ لینے والا ہے کلیجے کو تد من ادبرا کھینچ لینے والی ہے یہ خود بلائے گی جہنم بلائے گی خود ادھر بلائے گی من ادبارہ نار نارکا ہے نار بلائے گی من اس انسان کو ادبارہ نمبر ون فساد عقیدہ لکھا ہے اللہ نمبر دو فساد اعمال اور جمع کے نیچے نمبر تین فساد اخلاق کرو مانا من ادبرا وہ انسان جس نے پیٹھ دی ہے پیٹھ پھیری ہے حق سے منہ پھیرا ہے اس سے حق سے جس نے منہ پھیرا ہے اللہ اور اس نے منہ پھیرا ہے تولی کی ہے اطاعت سے جس نے پیٹ دی ہے حق کو اور منہ پھیر لیا اطاعت اور فرما برداری سے یعنی عمل اچھے نہیں کرتا و جامع جمع فساد اخلاق اور لوگوں کا حق مار مار کر پیسہ جمع کیا اور لوگوں کا حق مار مار کر پیسہ جمع کیا پیسہ جمع کرتا ہے او آ پس ذخیرہ بنا کر رکھتا ہے او آ کا منا ذخیرہ بنا کر رکھتا ہے او آ کا منع ہوتا ہے جا لہو فی و برتن برتن کے اندر جمع کرتا رہا اس کو اور لوگوں کا حق مار مار کر جمع کیا او آ کا ذخیرہ بنا کر رکھا انسان کا حلوا حضرت بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے حلوان بڑا جلد باز جی کا کچا ہوا ہے مراد اس کا مانا ہے جلد باز سمجھا ہر کام میں جلد بازی چلتا ہے ادا شرو عصر اول چلتا جی، ہے عصر اول جب پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف جدوان تو بے خبرہ ہے جدوان بے حلوان کا مانا ہوتا ہے جلد باز ہے تکلیف آئی تو صبر نہیں کرتا ڈھال فریاد شروع کر دیتا ہے سمجھا نا نہیں ادا ہاں، مسو شر جب جبکہ پہنچتی اسے کوئی تکلیف جزوان تو فریادی بن جاتا ہے بے خبرا ہو جاتا ہے حد عباہت سے سے بھئی بھائی تو حد عباہت ہے نا کہ بندہ جلدی بھاگ دوڑ کرے اپنی مشکل حل کرنے کا کام کرے کوشش کرے وہ مباح نہیں اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے جدو ان بے صبرا حد حد سے ویگا مسح خیر ہو یہ نمبر دو ہے سمجھا دوسرا اثر اور جب کہ پہنچتی اسے کوئی خیر اور بھلائی تو منو ان بے توفیقہ بڑا عجیب مانا ہے